بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو چودہ مقبول شہادت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے شہادت وہ نعمت ہے جو کہ بے شمار نعمتوں کا مجموعہ ہے اگر کسی مسلمان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ صرف ایک دعا مانگ لے ایک سے زیادہ نہیں اور اس کی وہ ایک دعا قبول ہوگی تو اس مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مقبول شہادت مانگ لے کیونکہ مقبول شہادت مل گئی تو سب کچھ مل گیا ایمان بھی اچھا خاتمہ بھی مغفرت بھی معافی بھی سکرات الموت سے حفاظت اور آداب قبر سے نجات بھی اور جنت فردوس سے اعلیٰ بھی اور بھی بہت سی چیزیں مثلا موت کے فوراً بعد ایک لذیذ اور طاقتور زندگی اللہ تعالیٰ کا رزق خوشیاں اور راحت ہی راحت اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار شہید ہونے کی تمنا فرمائی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی شان شہداء کے مقام سے بہت اونچا ہے شہادت کے اسی مقام کی وجہ سے کئی اولیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا مانتے تھے خاص اسی دعا کے لیے جمع ہوتے اور صرف یہی ایک دعا مانگتے شہید زندہ ہوتا ہے اسے شہادت کے بعد مردہ کہنا بھی حرام اور مردہ سمجھنا بھی حرام شہید کی حیات قرآن مجید کی نس قطعی سے بالکل واضح طور پر ثابت ہے مگر یہ حیات ایسی بلند اور اونچی ہے کہ ہم لوگ اسے اس دنیا میں سمجھ نہیں سکتے مگر جنت میں جانے کے بعد جب ہمارا شعور طاقتور ہو جائے گا تو وہاں جا کر شہدائے کرام کی زندگی اور حیات ہمیں سمجھ آ جائے گی ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ شہادت کے قرآن فضائل پڑھیں احادیث مبارکہ میں شہادت کے فضائل کو سمجھیں بزدلی اور نفاق سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں اور خاص اوقات خاص لمحات اور قبولیت کی امید کے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے مقبول شہادت کی نعمت مانگا کریں اور اس بات سے نہ ڈرا کریں کہ شہید ہو کر ہم مر جائیں گے نہیں ہرگز نہیں شہید ہو کر تو مسلمان زندہ ہو جاتا ہے اس پر موت ضرور آتی ہے مگر وہ موت آ کر چلی جاتی ہے اور فوراً زندگی شروع ہو جاتی ہے مسلمان اگر شہادت سے محبت کریں گے تو انہیں مسئلہ جہاد آسانی سے سمجھ آ جائے گا اور جہاد کے بارے میں کوئی اشکال ان کے دل میں پیدا نہیں ہوگا جہاد کے خلاف اکثر اعتراضات اور اشکالات کے پیچھے موت کا ڈر چھپا ہوتا ہے اگر مسلمان قرآن مجید کو مانے تو جان لیں گے کہ شہادت موت نہیں زندگی ہے قرآن پاک پکار پکار کر فرما رہا ہے بل احیا بل احیا وہ زندہ ہیں وہ زندہ ہیں ان کی زندگی اس دنیا کے جسم اور قبر سے لے کر برزخ تک اور جنت کے دروازے تک پھیلی ہوتی ہے مسلمان جب جہاد جہاد پر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عزت عظمت رعب خودداری اور مغفرت بھی عطا فرمائے گا اور انہیں کفر اور کفار کی غلامی سے بھی نجات ملے گی شہدائے کرام کی زندگی یقینی ہے مگر یہ بھی ساتھ فرما دیا گیا کہ ولاک اللہ تشعرون کہ تم اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے محسوس نہیں کر سکتے وہ بڑی اعلیٰ اور عرفہ زندگی ہے وہ زندہ ہیں مگر اب یہ زندگی ان سے کوئی چھین نہیں سکتا وہ اب قتل نہیں ہو سکتے قید نہیں ہو سکتے بیمار نہیں ہوتے پریشان اور غمزدہ نہیں ہوتے پرانی زندگی میں جو کمزوریاں تھیں وہ شہادت کی زندگی میں ختم ہو گئیں شہید کی اس عجیب اور اعلیٰ یقینی زندگی کو ہم نہیں سمجھ سکتے مگر اللہ تعالیٰ کچھ علامات اور اشارات ایسے عطا فرماتے رہتے ہیں جو ایمان والوں کے ایمان کو مزید مضبوط کرتے ہیں ایسے واقعات کو ہم شہدائے کرام کی کرامت اور ان کی زندگی کے شواہد کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیے استاد محترم محقق العشر حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود مدجل العالی کی کتاب مقام حیات سے حضرات شہدائے کرام کی حیات مبارکہ کے چند شواہد حیات شہداء کے شواہد نمبر ایک حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں احد کے دن میرے والد نے مجھے کہا شاید آج میں سب سے پہلے شہید ہو جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مجھے تم سے پیارا نہیں میرا قرض ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ واقعی سب سے پہلے میرے والد مارے گئے اس دن دو شہید دو دو شہید ایک جگہ دفن کیے گئے تھے میں نے نہ چاہا کہ میرے والد کے ساتھ کوئی اور دفن ہو میں نے چھ ماہ بعد اپنے والد کی قبر کو کھولا تاکہ آپ کو علیحدہ دفن کروں فکان اول قتیل و دفن تو آہ آخر فی قبری تم ملم تطب نفسی انترو کا ہو ماں آخر فستخرجت تو ستت اشہر فیدا ہوا قیومن وضات ہو ہنتن غیر ترجمہ آپ جنگ عہد کے پہلے شہید تھے میں نے آپ کے ساتھ ایک اور شخص کو بھی آپ کی قبر میں دفن کر دیا پھر مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ میں اپنے والد کو کسی اور شخص کے ساتھ رکھوں میں نے پھر چھ ماہ کے بعد آپ کو وہاں سے نکالا آپ اسی حال میں تھے جیسا کہ میں نے آپ کو دفن کیا تھا صرف ایک کان میں تھوڑا سا تغیر تھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ ابن عمر انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے بہنوئی حضرت امر الجموح رضی اللہ عنہ دفنائے گئے تھے نمبر دو تقریباً پچاس سال بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں مدینہ منورہ کے قریب نہر قدامہ کھودی گئی اس نہر میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جسد ملا وہ اسی طرح تھا جس طرح دفن کیا گیا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی تھی بیلچہ انگلی پر لگ گیا تو خون بہنے لگا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ترجمہ اور اس امت کے پہلے دور میں جو شہداء عہد وغیرہ اسی صورت میں پائے گئے لمبے زمانے گزرنے کے بعد بھی ان میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب اپنے دور میں ایک نہر کھودی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسی طرح پایا گیا آپ میں کوئی تغیر واقع نہ ہوا تھا کام کرنے والے کا بیلچہ آپ کی انگلی پر لگ گیا تو اس سے خون جاری ہو گیا نمبر تین حضرت الجموح رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمر انصاری رضی اللہ عنہ ایک دفعہ پھر بوجہ سیلاب دوسری جگہ منتقل کیے گئے فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فأرسلت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت ترجمہ وہ دونوں اس طرح پائے گئے گویا کل فوت ہوئے تھے ان میں سے ایک عہد کے دن زخمی ہوا تھا اور اس نے اپنا ہاتھ زخم پر رکھا ہوا تھا اور اسی حالت میں وہ دفن کر دیا گیا میں نے آپ کا ہاتھ زخم سے ہٹایا پھر چھوڑ دیا وہ وہیں جا لگا جہاں کے پہلے تھا نمبر چار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نجران کے ایک شخص نے ایک جگہ جہاں قبریں تھی زمین کھودی تو حضرت عبداللہ ابن تعمر رضی اللہ عنہ کا جسد ملا ہاتھ سر پر رکھا ہوا تھا راوی کہتا ہے فعدا اخر تو تو آنہا تم باعث ردھا سکت ہی ترجمہ جب میں نے آپ کا ہاتھ زخم سے ہٹ میں جب جب میں آپ کا ہاتھ زخم سے ہٹاتا تو اس زخم سے خون پھوٹ پڑتا اور جب میں آپ کے ہاتھ کو چھوڑ دیتا تو وہ وہیں جا لگتا اور اس کے خون کو روک دیتا نمبر پانچ ولید ابن عبد الملک کے زمانہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ کی دیوار گر گئی جب اسے بنانے لگے تو ایک قبر سے قدم ظاہر ہوا لوگ گھبرا گئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم نہ ہو حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے وہ قدم پہچان لیا اور بتایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قدم ہے نمبر چھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں جب نہر قدامہ کھودی گئی اور درمیان میں شہدا کی قبریں کھلیں تو دیکھا کہ ان کے جسد تر و تازہ ہیں اور بال بڑے ہوئے ہیں اتفاقاً ایک شہید کے پاؤں پر کدال لگی تو خون جاری ہو گیا جب وہ جگہ کھودی گئی تو سب طرف مشک کی خوشبو پھیل گئی نمبر سات حضرت حضیفہ اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے مزارات دریائے دجلہ کے کنارے تھے انیس سو تیس کے قریب کی بات ہے دریا زمین کاٹتا ان کے مزارات کے قریب آ پہنچا حکومت عراق نے حکم دیا کہ ان مزارات کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے احاطہ میں منتقل کر دو اور پھر ایسا ہی کیا گیا پھر جنازے ہوئے اور آٹھ دس ہزار آدمیوں نے ان میں شرکت کی ایک صاحب الطاف حسین جو ان جنازوں میں شریک تھے ان کا بیان ہے قبر سے نکلے ہوئے جنازوں کی موجودگی اور خلق کی آہ و نے قیامت کا نمونہ برپا کر رکھا تھا اکثر آدمی روتے روتے بے ہوش ہو گئے نعشیں تیرہ سو سال گزرنے کے بعد بھی بالکل سالم تھیں کفن ہاتھ لگانے سے بوسیدہ تھا ایک صاحب کی داڑھی سفید تھی اور ایک کی سیاہ یہ واقعہ ماہنامہ تعلیم القرآن راول پنڈی کی اگست انیس سو چونسٹھ کی اشاعت میں اس طرح منقول ہے اور اس کا عنوان ہے ناقابل انکار صداقت قصبہ سلمان پاک جو بغداد سے چالیس میل کے فاصلے پر ہے زمانہ قدیم میں جس کا نام مدائن تھا جہاں اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین گورنری کے عہدے پر فائز رہے یہاں ایک شاندار مقبرے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی مدفون ہیں اور آپ کے گنبد مزار سے متصل نبی آخر الزمان کے دو صحابہ حضرت حدیفہ علی یمانی رضی اللہ عنہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مزارات ہیں ان دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزارات پہلے سلمان پاک سے دو فرنانگ کے فاصلے پر ایک غیر آباد جگہ پر تھے ہوا یہ کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں ملک فیصل اول شاہ عراق سے فرمایا کہ ہم دونوں کو موجودہ مزاروں سے منتقل کر کے دریائے دجلہ سے تھوڑے سے فاصلے پر دفن کر دیا جائے اس لیے کہ میرے مزار میں پانی اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مزار میں نمی شروع ہو گئی ہے شاہ یہ خواب مسلسل دو راتوں میں دیکھتا رہا اور شاید بے پرواہی یا انہما کے امور سلطنت کے باعث بھول گیا تیسری شب حضرت موصوف نے عراق کے مفتی اعظم کو خواب میں یہی ہدایت فرما کر کہا ہم دو راتوں سے بادشاہ کو کہہ رہے ہیں لیکن اس نے اب تک انتظام نہیں کیا اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس کو متوجہ کر کے اس کا فوری بندوبست کراؤ چنانچہ اگلے روز صبح ہی صبح مفتی اعظم نوری السعید پاشا وزیر اعظم کو لے کر بادشاہ سے ملے اور اس سے اپنا خواب بیان کیا شاہ فیصل نے کہا میں بھی دو راتوں سے خواب میں یہی دیکھ رہا ہوں آخر کافی غور و مشورے کے بعد شاہ نے مفتی اعظم سے کہا کہ آپ مزارات کھولنے کا فتویٰ دے دیں تو میں اس کی تعمیل کے لیے تیار ہوں جب مفتی اعظم نے مزارات کے کھولنے اور لاشوں کو منتقل کرنے کا فتویٰ دے دیا تو یہ فتویٰ اور شاہی فرمان دونوں اس اعلان کے ساتھ اخبارات میں شائع کر دیے گئے کہ بروز عید قربان بعد نماز ظہر ان دونوں اصحاب رسول رضی اللہ عنہما کے مزارات کھولے جائیں گے اخبارات میں یہ حال شائع ہونا تھا کہ تمام دنیا اسلام میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی رائٹر اور دوسری خبر رسا ایجنسیوں نے اس خبر کو تمام دنیا میں پہنچا دیا حسن اتفاق دیکھیے کہ ان دنوں موسم حج ہونے کے باعث تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے حرمین شریفین میں جمع ہو رہے تھے جب انہیں یہ حال معلوم ہوا تو انہوں نے شاہ عراق سے یہ خواہش ظاہر کی کہ مزارات حج کے چند روز بعد کھولے جائیں تاکہ وہ بھی شرکت کر سکیں اسی طرح حجاز مصر شام لبنان فلسطین ترکی ایران بلغاریہ افریقہ روس ہندوستان وغیرہ وغیرہ ملکوں سے شاہ عراق کے نام بے شمار تار پہنچے کہ ہم بھی جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہیں مہربانی فرما کر مقررہ تاریخ چند روز بڑھا دی جائے چنانچہ دنیا کے مسلمانوں کی خواہش پر یہ دوسرا فرمان جاری کر دیا گیا کہ اب یہ رسم حج کے دس دن بعد ادا کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی خواب میں اہل مزارات کی اجلت کی تاکید کے پیش نظر احتیاطی تدابیر بھی کی گئیں کہ پانی مزارات تک پہنچنے نہ پائے آخر وہ دن بھی آ گیا جس کی آرزو میں لوگ جوک در جوک سلمان پاک میں جمع ہو گئے اور شمبا کے دن بارہ بجے کے بعد لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں مزارات کھولے گئے تو معلوم ہوا کہ حضرت حضیفہ علی امانی رضی اللہ عنہ کے مزار میں کچھ پانی آ چکا تھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مزار میں نمی پیدا ہو چکی تھی حالانکہ دریائے دجلہ وہاں سے کم از کم دو فرلانگ دور تھا تمام ممالک کے سفیر عراقی حکومت کے تمام ارکان اور شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت حضیفہ علی امانی رضی اللہ عنہ کی ناش مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ ان کی نعش کرین پر نصب کیے ہوئے اسٹریچر پر خود بخود آ گئی اب کرین سے اسٹریچر کو علیحدہ کر کے شاہ فیصل مفتی اعظم عراق وزیر مختار جمہوریہ ترکی اور پرنس فاروق ولی عہد مصر نے کندھا دیا اور بڑے احترام سے ایک شیشہ کے تابوت میں رکھ دیا پھر اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ناش مبارک کو مزار سے باہر نکالا گیا ناش آئے مبارک کا کفن حتیٰ کہ ریش آئے مبارک کے بال تک بالکل صحیح حالت میں تھے ناشوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہرگز نہیں ہوتا تھا کہ یہ تیرہ سو سال قبل کی ناشیں ہیں بلکہ گمان یہ ہوتا تھا کہ شاید انہیں رحلت فرمائے دو تین گھنٹے سے زائد وقت نہیں گزرا سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ان دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں اتنی پراسرار چمک تھی کہ بہتوں نے چاہا کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں لیکن ان کی نظریں اس چمک کے سامنے ٹھہرتی نہ تھیں اور ٹھہر بھی کیسے سکتی تھیں بڑے بڑے ڈاکٹر یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے ایک جرمن ماہر چشم جو بین الاقوامی شہرت کا مالک تھا اس تمام کارروائی میں بڑی دلچسپی لے رہا تھا اس نے یہ منظر دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا وہ اس سے کچھ اتنا بے اختیار ہوا کہ ابھی ناش آئے مبارک تابوتوں میں ہی رکھی گئی تھی کہ آگے بڑھ کر مفتی اعظم عراق کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا آپ کے مذہب اسلام کی حقانیت اور ان صحابہ رضوان اللہ علیہم کی بزرگی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے لائیے مفتی اعظم ہاتھ بڑھائیے میں مسلمان ہوتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس واقعہ کے فوراً بعد بغداد میں کھلبلی مچ گئی اور بے شمار یہودی اور نصرانی خاندان بلا کسی جبر کے اپنے جہل اور گمراہی پر افسردہ اپنے گناہوں پر نادم ترساں اور لرزاں جوک در جوک مسجدوں میں قبول اسلام کے لیے آتے تھے اور مطمئن شاداں و فرحاں واپس جاتے تھے اس موقع پر مشرف بہ اسلام ہونے والوں کی تعداد اتنی تھی کہ اس